حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل ہر رات رات جب کا آخری تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں اور کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اس کو بخش دوں سننے ابو داود حدیث نمبر 1315